نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھائیس